رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ بالنصر والكوثر والشفاعة حضرات اکابرین امت شمع رسالت کے دیوانوں اور پروانوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی تیسویں سالانہ کانفرنس کے اندر ہم اور آپ تشریف فرما ہیں میں مبارکباد پیش کروں گا حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور پوری جماعت کو جن ہمارے مبلغین نے دوست و احباب نے آج یہ گلدستہ سجایا ہے دو باتیں مختصر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا نمبر ایک ہمارا یہ سارا پروگرام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے حوالہ سے ہے غیور دوستوں ایک وقت وہ بھی آتا ہے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک وقت وہ بھی آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا حسنات عمر کادد نجوم عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں عمر اتنی نیکیوں والا صدیق اکبر کے دروازے پہ جاتا ہے اور کہتا ہے صدیق اکبر اپنی زندگی میں سے دو اعمال مجھے دے دے ایک دن دے دے ایک رات دے دے دن وہ جس میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمن کی سرز... یمامہ کی سرزمین پر تو نے جنگ لڑی تھی وہ دن مجھے دے دے اور راتوں میں سے وہ رات جو غارے شور کے اندر محمد کریم علیہ السلام کی ذات پر تحفظ اور پیرا دیتے ہوئے گزاری تھی ان میں سے ایک رات ون نائٹ اور ون ڈے ایک رات اور ایک دن محمد کریم کی عزت ناموس کے کے لیے جو لگائے وہ مجھے دے دے عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لے غیور دوستو آج ہمارا کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے ایک مقصد ہے ذات رسالت ختم نبوت کا تحفظ محمد کریم علیہ سلاۃ و السلام کی ختم نبوت کا تحفظ حضور کی ذات کا تحفظ ہے ہم انشاءاللہ اپنی جان مال اپنی آل اولاد سب کچھ نشاور کر دیں گے محمد کریم علیہ سلاۃ وسلام کی عزت ناموس اور ختم نبوت کا تحفظ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے کریں گے نا انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے نمبر دو عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جن کو پڑھا لکھا جاہل کہنا چاہیے وہ پڑھے لکھے جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب حاجی صاحب صاحب تبلیغی آپ تو اچھے آدمی ہیں ہیں آپ کیوں قادیانی کو کافر کہتے تو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج زکات ادا کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں غیور دوستو سنو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی صدا سنو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قادیانی جتنی زیادہ نمازیں پڑھے گا جتنے زیادہ روزے رکھے گا جتنے زیادہ کلمے کے برد کرے گا جتنے نیک اعمال کرے گا اتنا زیادہ جہنم کی آگ میں جائے گا ہم تو دھوکا کہتے ہیں نا قادیانی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ہمیں اعمال سے دھوکا لگتا ہے غیور دوستو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ فرما رہے جو قادیانی جتنی نماز زیادہ پڑھے گا روزے زیادہ رکھے گا حج زکات کلم کرے گا اتنا زیادہ جہنم میں جائے گا وجہ یہ ہے مجموعہ اشتہارات کے اندر مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے آ کر سوال کرتا ہے تم بھی عجیب لوگ ہو جب نیا نبی آتا ہے نئے نبی کے آتے ہی اس کا کلمہ جدا ہوتا ہے نیا کلمہ پڑا جاتا ہے نیا کلمہ امت کو دیا جاتا ہے مرزا قادیانی آیا اور تم ابھی تک پرانا کلمہ پڑھ رہے ہو سنو وہ لوگ سنے اور بتا دو ان لوگوں کو جو کہتے ہیں مرزائی تو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے کلمے کا پول کھلتا ہے ان کے کلمے کا پردہ فاش ہوتا ہے پردہ چاک ہوتا ہے مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر اس سے کسی نے پوچھا تم کلمہ الگ کیوں نہیں بنا لیتے کہنے لگا ہمیں الگ کلمہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو محمد سے مراد کہتا ہم مدینے والے محمد مراد نہیں لیتے قادیان والا مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں فیصلہ آپ کیجئے ایک آدمی کلمہ پڑے محمد سے اپنا باپ مراد لے محمد سے اپنا دادا مراد لے اپنا شیخ اپنا استاد مراد لے یہ فتویٰ آپ بھی دے سکتے ہیں بھلا وہ شخص مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا وہ شخص مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا قادیانی کلمہ ضرور پڑھتے ہیں لیکن کلمے میں محمد سے مدینے والے محمد گمبد خزرا والے محمد مراد نہیں لیتے اس سے مرزا غلام قادیانی کو مراد لیتے ہیں اس لیے امیر شریعت فرمایا کرتے تھے جو قادیانی جتنی دفعہ کلمے کا ورد کرے گا اتنی دفعہ زیادہ جہنم میں جائے گا اس لیے کہ قادیانی جتنی دفعہ کلمہ پڑے گا محمد سے مرزا قادیانی مراد لے گا حضور کی گستاخی ہوگی کہ نہ ہوگی حضور کی گستاخی ہوگی کہ نہ ہوگی حضور کی گستاخی کا مرتکب ہوگا جتنا کوئی قادیانی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے جنت میں جانے کے لیے نہیں مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے اور جتنا دھوکا دے گا اتنا بنے کیا اس لیے قادیانیوں کے کلمے کا بھی اعتبار قادیانیوں کے کلمے کا بھی اعتبار نہیں کرنا ہے ہرگز نہیں کرنا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہندو کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے سکھ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دنیا کا ہر کافر کلمہ پڑھے گا ناپاک تھا پاک ہو گیا مسلمان ہو گیا قادیانی کو مسلمان کرنے کا طریقہ الگ ہے ان کے کلمہ پڑھوانے سے دھوکہ مت کھانا کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا دیا اب تو یہ مسلمان ہو گیا وہ کلمے میں محمد الرسول اللہ سے مرزا قادیانی مراد لیتا ہے عام کافروں کو مسلمان کرنے کا طریقہ کار الگ ہے مرزائی اور قادیانی کو مسلمان کرنے کا طریقہ کنویں کے اندر کتا گر جائے آپ تشریف لائے حضرت مولانا اللہ صاحب سے پوچھا حضرت جی کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے مولانا نے کہا بھائی سارا پانی نکالو کنواں پاک ہو جائے گا آپ نے سارا پانی نکالا حضرت جی پانی نکال دیا کنواں پاک ہو گیا حضرت نے فرمایا ہاں کنواں پاک ہو گیا آپ واپس جانے لگے حضرت نے بلایا ادھر آؤ ذرا کتا نکالا ہے کہ نہیں آپ کہ نہیں کتا تھے بچی پہ ہے کتا تھے بچی پہ ہے جب تک کتا اندر پڑا ہوگا کنواں پاک نہیں ہو سکتا جب تک مرزا قادیانی پر لانت بھیج کر کوئی مرزائی اور قادیانی کسے واشد کوئی بھی ہو جب تک مرزا قادیانی پر لانت بھیج کر اس کی جھوٹی اور جیلی اور ڈپلیکیٹ نبوت سے برات کا اعلان نہیں کرے گا ان کے کلمے نماز روزہ حج زکات کا کوئی اعتبار و بھروسہ کیا خیال ہے تعاقب کریں گے انشاءاللہ مرزائیت کا تعاقب کریں گے ابھی مولانا محمد علی صاحب فرما رہے تھے قادیانیت کا بائی کاٹ قادیانیت کا بائی کاٹ قادیانیت کا بائی کاٹ کریں گے انشاءاللہ غیرت اور جرت کے ساتھ بائی کاٹ کریں گے انشاءاللہ اور یاد رکھیے ہم کہتے ہیں قادیانی کی مصنوعات ہم استعمال کریں گے اس سے کیا ہو جائے گا یہ شیزان کا مالک چودھری شاہ نواز وہ شیطان جب روس کی ریاستیں آزاد ہوئی اس وقت ڈیڑھ ارب روپیہ قرآن مجید کا مرزائی ترجمہ شائع کرنے کے لیے چھاپنے کے لیے چاہیے تھا کوئی مرزائی ڈیڑھ ارب روپے کی خطیر رقم بھرنے کے لیے تیار نہیں تھا چودھری شاہ نواز تھا یہ شیزان اینڈ کمپنی کا مالک تھا اس نے کہا میں بھروں گا اس نے ڈیڑھ ارب روپیہ ادا کر کے قرآن کریم کے غلط ترجمے شائع کیے آج ہر مسلمان جو شیزان پیتا ہے وہ قرآن مجید کی توہین کے اندر شامل ہے حضور علیہ السلام کی گستاخی کے اندر شامل ہے اور جب ڈیڑھ ارب روپیہ لگا کر اس نے قرآن کریم کا غلط ترجمہ شائع کیا اس کے بعد ان کے خلیفہ اور ان کے شیطان نے ایک ایوارڈ کی مجلس منعقد کی اور مجلس منعقد کرنے کے بعد چودھری شاہ نواز کو ایوارڈ دینا چاہا اس کو ایوارڈ کے لیے بلایا سنو غیور مسلمانوں سنو دل کے کان کھول کے سنو کھڑکیاں کھول کے کے سنو سنو غور سے شاہ نواز کو جب ایوارڈ لیے بلایا اس نے کہا سر جی حضرت جی ایوارڈ مجھے نہ دیں ایوارڈ ان مسلمانوں کو دیں جنہوں نے شیزان کی بوتلیں پی ایوارڈ ان مسلمانوں کو دیں میں اس ایوارڈ کا مستحق نہیں ہوں اس ایوارڈ کے مستحق وہ مسلمان ہیں جنہوں نے شیزان کی بوتل پی ہے نہ وہ پیتے نہ آج میں ڈیڑھ ارب روپیہ قرآن کریم کی گستاخی کے اندر لگاتا وہ یور ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ہم جب شیزان پیتے ہیں ذائقہ گھی استعمال کرتے ہیں تائر اس کافر سے علاج کرواتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی گستاخی میں شامل ہو جاتے ہیں آج ہم نے یاد کرنا ہے ہم نے ختم نبوت کا بھریرا پوری دنیا پر لہرانا انشاءاللہ قادیانیت کا تعاقب کرنا انشاءاللہ قادیانیت کا بائی کاٹ کرنا انشاءاللہ اپنے نقابرین کی موجودگی میں آپ یاد کرتے ہیں انشاءاللہ یاد کرتے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ حضور کی ذات کا حق ہے یہ حضور کی ذات پریشان نہیں کہ نام محمد سے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے ارے ان کے روزے سے آج بھی امتی امتی امتی کی صدا آتی ہے